حبیب بن شہید سے روایت ہے کہا میں نے آتا سے سنا وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بغیر کوئی نماز نہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اونچی قرآن سے ادا کی ہم نے بھی تمہارے لیے وہ اونچی قرآت سے ادا کی اور جس نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مخفی رکھا ہم نے بھی اسے تمہارے لیے مخفی رکھا صحیح مسلم حدیث نمبر آٹھ سو بیاسی